فہم قرآن کی دعا قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کے مطالب پر غور و فکر مومن کی محبوب عادت ہے قرآن سے شغف خدا سے تعلق کی دلیل بھی ہے اور خدا سے تعلق کا ذریعہ بھی قرآن میں تدبر اور تفکر سے مومن کو روحانی سرور بھی حاصل ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے اس پر حکمت کے دروازے بھی کھلتے ہیں قرآن حکیم بلا شبہ نہایت آسان کتاب ہے جہاں تک اس سے ہدایت حاصل کرنے اور اس کے احکام کی پیروی کرنے کا تعلق ہے اس کی تعلیمات نہایت سادہ واضح اور ہر گھنجلک سے پاک ہے البتہ اس کے اثرار رموز اس کی حکمتوں کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فہم قرآن کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں سچی طلب کے ساتھ اس پر سوچیں اور کسی وقت بھی اس سے غفلت اور بے نیازی نہ برتیں برابر مطالعہ کرتے رہیں اور زندگی بھر کرتے رہیں یہ بالکل فطری بات ہے کہ مطالعہ کے دوران بعض ایسے مشکل مقامات بھی آئیں گے جہاں گہرے غور و فکر کے باوجود بھی کسی مطلب پر آپ کا ذہن مطمئن نہ ہوگا اور آپ سخت الجھن محسوس کریں گے لیکن اگر آپ واقعی قرآن کے طالب علم ہیں تو آپ ہرگز مایوس اور شکست خاطر نہ ہوں نہ قرآن پر معترض ہونے کا بیجا خیال دل میں لائیں اور نہ اکتا کر قرآن میں غور و تدبر ترک کریں بلکہ پوری یکسوئی کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوں اور کامل سپردگی کے ساتھ خدا سے اس مشکل کے حل میں مدد کے طالب ہوں قرآن کی آیت میں اپنی خواہش اور اپنی رائے سے تعویل کرنے یا اپنا من پسند مطلب نکالنے کی بےحدہ جسارت ہرگز نہ کریں بلکہ ایک طالب حق کی طرح اس مفہوم پر جمے رہیں جو قرآن پاک کے الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہو اور پھر انتہائی آجزی اور بے چارگی کے ساتھ خدا سے دعا کریں کہ خدایا میری اس الجھن کو دور فرما مجھ پر صحیح مفہوم کا فیضان فرما اور میرے دل کو اس تعویل اور مفہوم پر اطمینان عطا کر جو واقعی صحیح ہے اس مقصد کے لیے شب کے نوافل میں ذرا بلند آواز سے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت بھی کیجیے اور نیچے لکھی ہوئی دعا بھی پڑھتے رہیے خدا سے توقع ہے کہ یہ دعا نافع ثابت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ بھی اپنے کسی فکر و غم میں یہ دعا پڑھے گا خدا اس کے فکر و غم کو دور فرما کر خوشی و مسرت سے نوازے گا اللہم انی عبدکا ابن عبدکا ابن عمدکا ناصیتی بیدکا مادن فی حکمکا عدل فی قضائکا اسألکا بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسکا او انزلتہو فی کتابکا او علمتہو احدا من خلقکا او به في علم عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي مسند احمد ابن حبان خدایا میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں تیری بندی کا بیٹا ہوں میری پیشانی تیری مٹھی میں ہے مجھ پر تیرا ہی حکم نافذ ہے میرے حق میں تیرا فیصلہ عین انصاف ہے میں تجھ سے تیرے ہی اس نام کے واسطے سے جو تیرے لیے سزاوار ہے جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا ہے یا تو نے اپنے پاس اپنے خزانہ غیب میں اسے پوشیدہ ہی رہنے دیا ہے یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار میرے سینے کا نور میرے غم کا مداوع اور میری فکر و پریشانی کا علاج بنا دے حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہم اس دعا کو سیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی اس دعا کو سنے وہ ضرور اس کو سیکھے اور ضرور یاد کرے